شہید اسلام ڈاٹ کام خالق و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق www.shahideislam.com یہ لکھو جی ربط اصول دین کے بعد فروع دین کا بیان اصول دین کے بعد فروع دین کا بیان اصول دین تو عقائد ہوتے ہیں نا تو شرک اعتقادی شرک فیلی وغیرہ کی نفی کی گئی اب فروع دین یعنی احکام نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ یہ ربط ہے اصول دین کے بعد فروع دین کا بیان فرما دیا کہ اب تحویر قبلہ کے بارے میں زیادہ جھگڑوں مگڑوں نہیں اور قوم کام بھی ہیں دین کے صرف دین کا کام یہی نہیں ہے کہ تحویل قبلہ کے بارے میں جھگڑتے رہو دین کے اور بہت سے کام ہیں ان کو بجا لاؤ یہ لیسا کے بعد البرہ ہے خبر مقدم یہ لیسا کی کیا ہے خبر مقدم ہے اس لیے تو منصوب ہے نا اور انت وجوہ کم یہ کیا بنے گا مؤخر بنے گا تو قانون کیا ہے تقدیم و ماہت کو تاخیر یفید الحسر وال اختصاص معنی یوں کرو نہیں نیکی بند اس بات میں کہ پھیرو تم اپنے منہ طرف مشرق کے اور مغرب کے یعنی یہ نیک کام تو ہے کہ اللہ کے حکم سے مشرق مغرب کی طرح منہ کر کے نماز پڑھو ہم کس طرح منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں مغرب کی طرح تو بیت اللہ سے جو آگے مغرب والے ہیں وہ کس طرح منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں مشرق تو فرمایا ٹھیک ہے اللہ کے حکم سے مشرق مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو نیکی تو ہے لیکن نیکی اس میں بند نہیں ہے نیکی کے اور قوم بھی بہت ہے تو یہ میں نے معنی کیا ہے حسر کا کہ خبر مقدم ہے بلاکن البرمن آ من اس کا حاشیہ لکھ لیجیے احکام شریعت کا حاصل تین چیزیں ہیں احکام شریعت کا حاصل تین چیزیں ہیں یہ بڑی مفید باتیں ہوتی ہیں ان کو لکھا کرو احکام شریعت کا حاصل کتنی چیزیں ہیں عقائد اعمال اخلاق اول نمبر کیا عقائد دوسرے نمبر کے کیا اعمال تیسرے نمبر پہ کیا اخلاق تو ولا کن البرا من آ بلّہ من آملا بلا کے نیچے لکھو بیان عقائد اچھا جی ایک بات سمجھ لیجئے یہ بظاہر معنی ٹھیک نہیں بنتا ولا کن البرا لیکن نیکی وہ شخص ہے وہ شخص نیکی ہوتا ہے یا نیک ہوتا ہے تو لہٰذا یا تو بر کو بمانے بار کے کرو بر بمانے لیکن نیک وہ شخص ہے اب مانا کیا ہے ٹھیک ہے یا یوں کرو کہ من سے پہلے ہس مضاف کرو دوسری تعویل من سے پہلے کیا مانا کرو لیکن نیکی نیکی ہے اس شخص کی لیکن نیکی ولاکن البرا بر من آمرا اس شخص کی جو ایمان لات ساتھ اللہ کے دن قیامت کے یہ عقائد ہیں بلائے کا کتاب نبی و آت المال یہ بیان کس کا ہے اعمال کا لیکن نیچے لکھو صدقات نافلہ ادھر جو مال خرچ کرتا ہے اس سے مراد کیا ہیں صدقات نافلہ مراد ہے کہ میں نافلہ اس لیے لے رہا ہوں کہ زکوٰۃ کا آگے خود ذکر ہے ہے نہیں اکا سلاد با تو فرائض کا تو آگے دیکھ رہا ہے یہاں صدقہ نافلہ مراد ہے اور دیتا ہے مال باوجہ محبت اپنی کے یعنی باوجود ہے کہ اس کو مال سے کیا ہے محبت ہے پیارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکر تقسیم کرتے تھے کیا کرتے ہاں فرماتے شکر مجھے کیا ہے پیاری ہے محبوب مال ہے تو پیاری چیز خرچ کرو اللہ کی راہ میں ایسے نہ ہو کہ جو بیکار چیز ہو وہ خدا کی راہ میں دے دی پیاری چیز دینی چاہیے ایک واقعہ مشہور ہے لوگ ہی بڑی عجیب و غریب ہوتے ہیں جو گندی چیز ہوتی ہے کہتے ہیں ملا کو جا کے دو کیا مسجد کا جو ملا ہے نا جو چیز خراب ہو جاتی ہے کیا کہتے ہیں ملا کو جا ایسے کرتے ہیں نہیں ایک لڑکی آئی جی ملا صاحب کے پاس دودھ لائی پیالہ تھا مٹی کا تو ملا صاحب نے پوچھا پہلے تو تمہارے گھر سے دودھ نہیں آتا تھا آج کیسے لائی ہو وہ کہنے لگی وہ دودھ میں کتا نے منہ مارا تھا دودھ میں کتے نے منہ مارا تھا تو امی نے کہا ملا صاحب کو جا کے ٹھیک ہے یہ حالت ہے اب ملا صاحب کا غصہ اس نے پیالہ مارا اور توڑ دیا پیالہ تو لڑکی رونے لگی کہنے لگی ہائے میری دادی تو اس پیالے میں موتی تھی آپ کس میں موتے گی یا شد دو شد یہ کہ پیالہ بھی بھوت والا اور دودھ بھی کچھ یہ ہارتے ہیں تو پیارا مال خرچ کرو اللہ کی راہ میں اچھا جی یہ حب ہی ہے نا ہی ضمیر کا مرض اگر بناؤ مال کو دیتا ہے مال کو باوجود محبت مال کے یعنی مال محبوب دیتا ہے پیارا یہ بھی ہونا ٹھیک ہے اور اگر ہی ضمیر کا مرجع بنو اللہ کو تو مال دیتا ہے اللہ کی محبت میں ریا کاری کے لیے نہیں دیتا کیونکہ اللہ سے محبت ہے اس کی اور دیتا کس کو ہے ضوی قربا کس کو جی رشتہ داروں کو دیتا ہے رشتہ داروں کا حق زیادہ ہے یا نہیں جی میرے رشتہ دار بہت غریب ہیں دیہات کے اندر تو میں ان کو خود جا کے دیتا ہوں پیسے سمجھے کیا جی اب ایک نوجوان کو کہا کہ تیری امی ہے گھر کہنے کا ہاں ہے مجھے کہنے کا کیا کام ہے میں نے کہا کام تجھے نہیں بتانا بس یہی پوچھنا ہے کہ تیری امی گھر بیٹھی ہے میری قریب رشتہ دار ہیں وہ اور بوڑھی ہیں بہت وہ نابینی بوڑھی تو میں خود گیا اور اس کے ہاتھ کے اندر پیسے دیے اس لیے کہ اس کے بیٹے کو پیسے دیتا وہ خود کھا جاتا بادشاہ ہے نا پھر بلوچ قوم ہے ہماری اللہ معافی دے تو کوئی بیوہ عورتیں ہوتی ہیں نابینیں ہوتی ہیں الحمد میں خود جا کے ان کے ہاتھ میں پیسے دیتا ہوں پھر وہ ایسے دعائیں کرتی ہیں کتنی ایک فائدہ ہوتا ہے تو میں علماء کرام کو کہتا ہوں کہ جیسے اپنے مدرسے کے لیے کرتے ہو ایسے غربا کے لیے بھی کیا کرو تین سال سے میں نے یہ کام کیا ہوا ہے اور الحمد میرا دل بڑا خوش ہوتا ہے ان کی دعائیں دیکھتے ہیں اللہ راضی ہوتا ہے رشتہ داروں کا بابا حق ہے یتیموں کو دو مساکین کو دو وابن سبھی مسافروں کو دو سائلین مانگنے والوں کو دو ہاں کوئی مانگنے والا ہے تو دیکھ لیا کرو اندازہ لگایا مستحق ہے و پھر رکاب رکاب سے پہلے فق کا لفظ معذوف ہے فی فق کی رکاب گردن چھڑانے میں وافی فکر رکاب گردن چھڑانے میں خرچ کرو گردن چھڑانے کے دو طریقے ہیں ایک تو یہ ہے کہ پہلے زمانے میں غلام ہوتے تھے نا تو ان کو آزاد کرو پیسہ خرچ کرو اور ان کو آزاد کرو دوسرا گردن چھڑانے کا معنی یہ ہے کہ میں نے سنا ہے شاید آپ کو علم ہوگا کہ ہمارے بعض ساتھی جو ہیں نا مسلمان ایسے گرفتار ہو جاتے ہیں کابل کی تراویہ یا کہیں اور سنا ہے وہ پیسے لیتے ہیں کہ لاکھ روپے دو تو ہم آپ کا آدمی چھوڑ دیں ہے ایسے ہاں کرتے ہیں نا لہذا چندہ وغیرہ کر کے خرچ کر کے ان کو چھڑا دو یہ بھی کس میں داخل ہے فکر رکا میں داخل ہے واقع مسلات یہ اعمال کا بیان ہے قائم کرتا ہے نماز کو دیتا ہے زکوٰۃ کو تو بیان اعما عقائد کا بھی آ گیا اعمال کا بھی آ گیا والمفون کے نیچے لکھو بیان اخلاق اب اخلاق کا بیان ہے اور وہ لوگ جو پورا کرنے والے ہیں اپنے عہد کو میرے عزیز یہاں ایک نقطہ سمجھ لیجئے کہ پہلے دیکھو نا اے من آ منا ماضی تھا نا پھر وہ آتل مالا یہ بھی کہا ہے ماضی ہے بیان اعمال کے اندر لیکن بیان اخلاق کے اندر ماضی ہے یہ سفید ہے تو یہاں اس سلوک کو تبدیل کیا گیا تفسیر مظہری میں لکھا ہوا ہے کہ اہل عرب کی عادت ہے کہ عبارت لمبی ہو جائے تو اسلوب کو تبدیل کرتے ہیں اور اس میں فائدہ بھی ہوتا ہے فائدہ ماضی کس پہ درالت کرتی ہے تجدد اور حدوث پہ نا تجدد حدوث انقرا لیکن یہ اسم فعل ہے یہ دوام پہ درالت کرے گا اشارہ کر دیا گیا کہ وعدوں کو پورا کرتے ہیں اور اس پہ کیا کرتے ہیں دوام کرتے ہیں اور وہ لوگ ہیں جو پورا کرنے والے ہیں اپنے عہد کو جب وعدہ کریں یان اخلاق ہے وصابرین یہاں بھی آپ اعتراض کریں گے کہ والموفون تو مرفوع ہے تو اس کا ہاتھ اس پہ پڑ رہا ہے تو یہ کیا ہونا چاہیے تھا وصابرون کیا ہونا چاہیے لیکن یہ کیا ہے اب صابرین ہے تو میں نے عرض کیا اہل عرب اسلوب کو تبدیل کرتے ہیں یا صابرین یہ ہے منصوب ہے المد اول اختصاص منصوب المد اول اختصاص یعنی اس پہ نصب کیوں پڑھی جاتی ہے امدہ و معذوف ہے کیا امدہ و صابری یا اختصاص کا من اخص و صابری کیا ہاں، تو اس کو منصوب المد اول اختصاص مدا کرتا ہوں میں ان کی جو صبر کرنے والے ہیں تنگ دستی میں باسا کا معنی تنگ دست ہیں مفلس ہیں ان کے پاس گندم وغیرہ نہیں ہے آٹا نہیں ہے صبر کرتے ہیں بس ذرا بیماری کے وقت بھی صبر کرتے ہیں وہین اور باس لڑائی کے وقت بھی صبر کرتے ہیں علاء کلین سادہ کو یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں جن کے عقائد درست اعمال صحیح اخلاق صحیح یا آپ نے نظم الدرر کے اندر پڑھا تھا کہ امور انتظامیہ کا بیان بھی ہے پڑھا تھا یا نہیں جی ہاں تو ایک حصہ صورت کا ختم ہوا صورت کے کتنے حصے تھے دو حصے تھے ایک حصہ ختم ہوا اب دوسرا حصہ صورت کا شروع ہو رہا ہے اس میں پہلے پہلے کس کا بیان ہے پورے انسان کا کنارے پہ لکھو سورت کا دوسرا حصہ امور انتظامیہ کا بیان یا یوحلزینو بحاشہ لکھ لو سورت کا دوسرا حصہ امور انتظامیہ کا بیان اچھا جی یہ تو آپ نے حاشے پہ لکھا یا یوحلزین منو کے نیچے لکھو امر انتظامی نمبر ایک قانون قصاص امر انتظامی نمبر ایک قانون قصاص بھائی کوئی شخص کسی کو آمدن مار دے خاتان مار دے تو وہ دیا تھا خاتان کا معنی یہ ہے کہ مار رہا ہے کافر کو اور گولی لگ گئی کس کو مسلمان کو یا شکار کرنے گیا مار رہا ہے شکار کو گولی لگ گئی کس کو مسلمان کو تقت قتل خطا ہے اس کی دیات ہوتی ہے اور کساس کس میں ہوتا ہے قتل نماز میں ہوتا ہے بدلہ قتل کا بدلا قتل تو لکھ لیا نا امر انتظامی نمبر ہے قصاص کساس ایمان والو فرض کیا گیا تمہارے اوپر قانون کساس کساس کہتے ہیں مساوات کو پھر قتلہ مقتولین کے بارے میں قتلہ جمع ہے قتیل کی کس کے بارے میں مقتولین کے بارے میں آ قتل عمل فرمایا کہ بھائی کساس کے اندر برابری ہونی چاہیے یہاں پورا قانون نہیں بیان کیا گیا مکمل قانون کا یہاں بیان نہیں ہے صرف تردید مقصود ہے اہل عرب کی اہل عرب کی عادت تھی کہ ایک قبیلہ ہوتا بڑا دوسرا قبیلہ کیا ہوتا چھوٹا کمزور بڑے قبیلے کا آدمی اگر چھوٹے قبیلے کو مار دیتا نا اس کے کسی آدمی کو مار دیتا آزاد کو تو چھوٹا قبیلہ ان سے آتا بھائی فلاں آدمی نے مارا ہے تمہارے آزاد نے مارا تو کہتے نہیں ہمارا قبیلہ چونکہ مضبوط ہے لہذا قصاص ہوگا لیکن غلام حالانکہ قتل کرنے والا کون ہوتا آزاد تو اس کے بدلے غلام دیتے تھے کہ اس کو مارو یعنی چھوٹے قبیلے کے آزاد کے بدلے کس کو دے دیتے غلام کو بس بندے کے بدلے بندہ دے دیا ہے غلام دے دیا ہے اور اگر چھوٹے قبیلے والا کوئی غریب آدمی ان کے غلام کو مارتا کس کو مارتا غلام کو ادھر بھی غلام ادھر بھی کیا غلام تو یہ کیا کہتے کہ نہیں نہیں نہیں ہم غلام سے بدلا نہیں لیں گے ہم کیسے لیں گے چاہے مارنے والا غلام ہوتا تاکہ مارتے کہ اس کو کو تو یہاں مقصود محض تردید ہے سمجھے باقرہ مکمل وہاں ہے وقتبنا علیہم فیہا ان نفسا بالنفس والعین بالعین بل بل والعزن بالعزن تفصیل وہاں ہے دیکھو جی فرض کیا تمہارے قانون مساوات بین مقتولین کے الحر یک تالو بالحر یہاں یک تالو محضوف ہے حر کو قتل کیا جائے گا بدلے کے اس کے حر کی لیکن کس وقت جب حر حر کو مارے اور ہور کو مارے تو ہور کے بدلے ہور کو قتل کریں گے یہ نہیں کہ تم کہو کہ ہمارا جی قبیلہ بڑا اونچا ہے ہم کیا دیں گے غلام دیں گے غلط ہے وال اب دو یق طالبل اب غلام کو قتل کیا جائے گا بدلے غلام کے کس وقت جب غلام غلام کو مارے اس کے بدلے آزاد نہیں ہوگا وال انسا بل انسا اور قتل کی جائے گی مونس بدلے کس کے مونس کس وقت جب مونس مونس کو مارے یوں نہ کہو کہ ہماری مونس کے بدلے کس کو قتل کریں گے ہم مرد کو غلط ہے فن من کیا عالم میرے عزیز ایک آدمی جی قتل ہو گیا وہ اس کا کساس لینا ہے یا نہیں تو پھر جو مقتول کے وارث ہیں اگر وہ راضی ہو جائیں اس بات پہ کہ ہم کساس نہیں لیتے کیا لیتے ہیں دیا تو پھر دیات ہو جائیں گی سارے راضی ہو جائیں یا ان میں سے ایک کہتا ہے کہ میں اپنا حصہ معاف کرتا ہوں چار وارث ہیں تو پھر کساس ہو گیا پھر بھی دیات ہوگی پھر بھی دیات ہوگی ایک حصہ ہے پر وہ شخص کہ معاف کیا گیا واسطے اس کے ہو ضمیر کے نیچے لکھو قاتل معافی قاتل کے لیے ہوئی مین عقی ہے اس کے بھائی کی طرف سے عقی کے نیچے فری کے مقدمہ وہ جنہوں نے مقدمہ کیا ہے وہ کون ہے مقتول کے وارث فری کے مقدمہ وہ شاخ کے معافی کی گی واسطے اس کے اس کے بھائی کی طرف سے فری کے مقدمہ کی طرف سے شاید کسی چیز کی کسی چیز سے مراد کیا ہے قصاص ختم ہوا اور دیا تازی یا بعض نے معاف کر دیا فتح باون بل معروف اس کے نیچے لکھو فریضہ وارث وارث کا فریضہ یہ ہے کہ مطالبہ کرے اچھے طریقے پہ مطالبہ کرے زیادہ سختی نہ کرے فتح با بالمعروف یہ کس کا فریضہ ہے مقتول کے وارث کا بس مطالبہ کرنا ہے اچھے طریقے پہ وعدہ یہ کس کا فریضہ ہے قاتل کا قاتل کو بھی چاہیے کہ ادا کر دے طرف اس کے اچھے طریقے پہ ظال کا ہوں میں رب قوم ظال کا نیچے لکھو قانون قانون اب دیکھو کساس کے بجائے دیا تھا آ گئی معافی آ گئی یہ قانون دیت تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے اور خصوصی رحمت ہے پس وہ شخص کے زیادتی کرے بعد اس کے پس اس کے لیے عذاب دردناک ہے زیادتی کا کیا معنی یہ ہمارے بلوچوں کی عادت ہے پٹھانوں کی بھی عادت ہے وہ کیا کرتے ہیں دیت لے لیتے ہیں کیا لیکن پھر چھپ چھپ کے قتل بھی کر دیتے ہیں یہ ہمارے بلوچ اور پٹھان یہ بیماری ہو پہلے سے صاف ہو کہ ہم کس آدھ ہیں کیسے خان صاحب تم پٹھان ہو ہم بولو یہ کرتے ہیں ایسے <laughs> یہ ہے جو زیادتی کرتا ہے بعد اس کو اس کے لیے کیا باقی دیت کتنی ہے جی سو اونٹ کیا تو آج کل اونٹ تو نہیں ہے تو پھر یا تو ہزار شرفی ہے یا دس ہزار کیا ہیں درہم ہیں اور دس ہزار درہم کا ہم نے اندازہ لگایا ہے اس کے اندر بھی ہے معرف القرآن کے اندر دو ہزار نو سو سولہ تولے آٹھ ماشے دو ہزار نو سو سولہ تولے آٹھ ماشے یہ آج کل کی دیا تھا باقی اس کی آپ قیمت بنوا لیں سناروں سے ایک بات میں عرض کروں کہ اخبار میں آپ پڑھتے ہوں گے دس گرام کا تولا ہے نا اس کی قیمت کچھ کم ہے چاندی کی یہ چاندی ہے سمجھے اور جو بڑا تولا ہے نا پرانا وہ تقریباً بارہ گرام کے قریب ہے اس کی قیمت کیا ہے زیادہ ہے سناروں کے پاس آپ جائیں وہ آپ کو بتا دیں گے کبھی پرانے تولے کی قیمت بوجھتے ہو یا جدید کی جدید کم ہے دس گرام کا تو پرانے تولے کی قیمت جہاں پرانا تولا ہے اس کی قیمت پوچھ کے اس کو ضرب دے دو گے اس کے پانچ سو روپئے ہے یا چھ سو روپئے تولا ہے اس کو اس کے ساتھ ضرب دے دو لوگے ہاں کہ دس لاکھ سے بھی کچھ زیادہ ہو جائے گا اچھا حضرت آگے کہے والا کمفیل سے حیات یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پیسے جو ہیں وہ معین نہیں ہو سکتے چاندی اور سونا معین ہے لیکن ریٹ چاندی سونے کا گھٹتا بڑھتا نہیں رہتا تو رقم تو معین نہیں ہو سکتی نا یہ رقم کو قطن معین نہ کرنا اس وقت حساب لگا دینا والا کم کے ساتھ سے حیا ہم نے جی پرائمری پاس کی تھی ہندوستان کے دور میں اس لیے میں حساب کے اندر بڑا قابل ہوں دو منٹ میں حساب کر سکتا ہوں آج کل وہ کم کیا ہے <laughs> آج کل ٹر کے وہ تاج ہے وہ میں گیا مدرسے کے لیے گارڈا ٹیئر لینے تھے یہ ہوتے ہیں نا گارڈا ٹیئر لوہے کے وہ میں نے لینے تھے تو میں نے اس کو کہا حساب بناؤ میں نے لے لیے میں نے دل میں حساب کر لیا بالکل ذہن میں اس نے حساب کیا اسی ٹر کے اوپر وہ کہنے لگا جی اتنے پیسے دے دو میں نے اتنی پیسے دے دیے حالانکہ غلط حساب تھا بالکل تھوڑے پیسے اس نے لگائے میں نے کہا ٹھیک ہے تو راضی ہو گیا کہنے کہ بالکل ٹھیک راضی میں چل گیا آٹھ دس قدم اٹھائے پھر واپس آیا میں نے کہا عقل سے کام لیا کرو کچھ تم ٹر کے اوپر اعتماد کرتے ہو اور ہوتا تو آپ کے پیسے کھا جاتا میں نے کہا اتنی اتنی غلطی ہے تیری نقصان اٹھایا تو نے میں نے کہا پھر چلا اس کو اس نے چلایا تو میرے منہ پہ چلا دیکھتا ہو ہو ہو میں نے کہا ٹر بار پہ نہ اعتماد کیا کرو خود بھی حساب کیا بہت غلطیاں ہو جاتی ہیں اس کے ساتھ والم فل قصاص حیات حکمت قانون قصاص قانون قصاص کی حکمت یہ ہے کہ اللہ نے اس قانون قصاص میں زندگی رکھی ہے رکھی ہے زندگی یا نہیں طالبان کی جب حکومت تھی دعا کرو اللہ پھر دکھائے اے میرے مشکل کشا حاجت روا پروردگار کر تباہ ان ظالموں کو پھر دکھا پہلی بہار تباہ ان ظالموں کو پھر دکھا پہلی باہ انشاءاللہ شاء آئے گی باہر آئے گی تو طالبان کے دور حکومت میں کساس لیتے تھے یا نہیں صرف دو چار کے ساتھ لیے قتل ختم ہو گیا ختم ہو گیا نہیں ہاں۔ بکھر سے ایک آدمی کو پکڑوایا بکھر سے ایک پٹھان تھا بھاگ کے بکھر آیا وہاں سے طالبان نے پکڑوایا اور وہاں کے ساتھ گیا قتل کر دیا اتنا کیا انہوں نے ختم ہو گیا جی بالکل آج کل حال تلے ہیں کوئی انسان چل نہیں سکتا مارا جاتا ہے پیسے لوٹے جاتے ہیں لیکن ہم نے رات کا سفر کیا طالبان کے دور میں خوست سے کابل تک چلے گئے بالکل امن و امان امن و امان چلے گئے وہاں ڈھیر لگے ہوئے تھے کابل کے اندر روپاؤں کے ڈھیر رہے تھے روپئے لوٹ وغیرہ میں نے کہا ہمارے علاقے کے اندر ہوتے تو بلوچ سارے لے کے بھاگ جاتے ایسے میدان میں پیدا ہوا تھا ڈھیر لگے ہوئے تھے یہ ہے جی اسلامی سلطنت کے برکات وہ وزیر خزانہ میرا شاگرد تھا تو لے گیا خزانہ دکھا کتنی ہمباہ تھے وہاں وہ دعائیں بھی کراتے رہے وہ کافی کمرے تھے اپنا بینک کے اندر وہاں بالکوں فیل سے حیات حکمت قانون قصاص اور واسطے تمہارے کساس کے اندر زندگی ہے آئے زندگی یا نہیں آ, لوگ ڈر جاتے ہیں ہم نے قتل کیا تو مارے جائیں گے اس لیے زندگی ایسا ہے بکل لگے لال اس قانون پہ عمل کرو تاکہ تم بچ جاؤ فساد وغیرہ سے یہ کیا تھا جی امر انتظامی نمبر ایک کیا تھا قانون آگے کوتے بال ہزارہ امر انتظامی نمبر دو وسیعت امر انتظامی نمبر دو کیا ہے جی وسیعت ہے بھائی اب تو میراث کے احکام ہیں نازل ہو چکے ہیں یوسی کم اللہ فی اولاد کم ہے نہیں آگے آئے گا سمجھے تو جب تک یہ میراث کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے تو پہلے یہ حکم تھا ابتدائی اسلام کے اندر کہ آدمی اپنے ماں باپ کے لیے وصیت کرتا تھا کہ میرے ابے کو اتنی دینا میری اماں کو اتنی دینا کوئی اور بھائی رشتہ دار ہوتا اس کو اتنی دینا اور جو بچتا اس کی اولاد کا ہو جاتا کیا اس کی اولاد کا ہو جاتا یہ وصیت فرض تھی ابتدا کے اندر لیکن جب میراث کے حکام نازل ہو گئے اور ماں باپ کے لیے مقرر ہو گیا ہے نا سمجھے ماں باپ کے لیے یہی ہے اولاد ہو تو چھٹا حصہ ہے اور اولاد نہ ہو تو کیا ہے سلس ہے پھر باپ کسی وقت سوس لیتا ہے کسی وقت اسبا بھی بن جاتا ہے سمجھے جی گر بد اولاد میت یا دکس از اختہ یا پدر ما زوج ما در رابداں ورنہ ورن و مال گیرت گر پدر ما زوج آست سلس با شد کے مادر بے وجود ای اے فارسی کے شیر ہیں ایسے میں اچھا جی کہاں پہنچ گئے جی تو قانون تھا وسیعت ابتدا میں کیا تھی فرض تھی اب ہے وسیعت فرض بھائی بھروسا کے لیے فرض نہیں سمجھے پہلے تو ماں باپ کے لیے کیا کرتے تھے وسیعت کرتے تھے اور فرض تھی اب ماں باپ کے لیے وسیعت ہے یا ان کو میراث ملے گا میراث ملتا ہے کسی وقت سلس ملتا ہے کسی وقت سلس ملتا ہے اب لا وسیعت اللہ وارث وارث کے لیے وسیعت ختم ہے تو اس آیت کا حکم منسوخ ہوا یا نہیں وارث کے لیے وسیعت نہ کرو دوسروں کے لیے کر دو وسیعت جو وارث نہیں ہے فرض کیا گیا تمہارے اوپر حاضر احدم الموت وقت وسیعت حاضر کے نیچے کیا لکھنا ہے وصیت کا وقت کیا ہے جب موت آ رہی ہو قریب المرگ ہو فرض کیا گیا تمہارے اوپر جب حاضر ہو ایک تمہارے کو موت ان طرح کا خیرہ اگر چھوڑ گیا ہے مال کو پہلے کیا لکھا تھا اضا کری سے وقت وسیعت ان طرح کا کہ نیچے لکھو شرط وسیعت شرط وسیعت یہ ہے کہ مال چھوڑ جائے تو ترکیب میں کیا بن رہا ہے تم بتاؤ کوتے کا نائب کا ہے ٹھیک ہے نا وسیعت فرض کی گئی ہے ماں باپ کے لیے اب ہے ماں باپ کے لیے نہیں ہے لا وسیعت دوسرے رشتے داروں کے لیے بالمعروف اچھے طریقے پہ حقاً یہ واجب ہے متقین کے اوپر فمم بدلا انجام مبدلین ایک آدمی وصیت کرتا ہے کہ فلاں جگہ جی اتنا خرچ کرو دوسرا آدمی تبدیل کر دیتا ہے جائز ہے یا حرام ہے آج کل وصیت وارث کے لیے تو نہیں نا کسی مدرسے کے لیے وصیت کرتا ہے کہ فلاں مدرسے کو اتنی پیسے دے دو ہماری طرف سے سلس مال سے وصیت جائز ہے نہیں سلس سے زیادہ نہ ہو لیکن اس کے رشتہ دار جو ہے نا ان کو مدرسے والوں کے ساتھ بوگزہ ہے وہاں نہیں خرچ کرتے دوسری جگہ خرچ کرتے ہیں جائز ہے غلط ہے انجام مبدلی اور وہ شخص کے تبدیل کرتا ہے اس کو بعد اس کے سنا پس سوائے گناہ اس کا اوپر ان لوگوں جو تبدیل کرتے ہیں اللہ سننے والا جاننے والا ہاں اگر وصیت کرنے والا طرف داری کرے یا غلطی کرے تو پھر اصلاح کر سکتے ہو میرے ایک دوست تھے اب فوت ہو گئے ہیں وہ سعودی عرب کے اندر رہتے تھے تو وہ پیسے بھیجتے تھے میرے اکاؤنٹ کے اندر ایک دفعہ انہوں نے خط لکھا کہ میں اپنے بیٹوں کے اوپر ناراض ہوں بہت ناراض ہوں بے فرمان ہیں مر جاؤں تو یہ پیسے سب تم مدرسے کے اندر کیا کر دینا خرچ کر دینا الحمدللہ وہ زندہ ہو کے آ گئے مرے نہیں وہاں زندہ ہو کے آ گئے میں نے اس کو کہا بڑا بے وقوف ہے تو سمجھے یہ تو حرام وصیت کی تو نے مجھے کہہ رہا ہے کہ سارے پیسے تو مدرسے میں خرچ کر رہے ہیں سوس ہاں، سے اوپر وصیت ہو نہیں سکتی اگر تم مر جاتا تو میں صرف تہائی خرچ کرتا دو حصے تیرے نافرمان بیٹوں کو دیتا چاہے نا فرمان ہے پھر بھی تیرے بیٹے ہیں لیکن الحمدللہ وہ آ گیا سارے پیسے میں نے اس کو ادا کر دیے مکمل پیسے اب وہ فوت ہو گیا ہے اللہ اس کی بخشش کرے آمین کہہ لو تو بعض لوگ ایسے غلط وصیت بھی کرتے ہیں ہاں تو آپ یہ نہ سمجھنا کہ ہم مولوی صاحب ہیں کھا جائیں اس نے وصیت کیا سارا کوئی لے جو تو آپ لے کے بیٹھے غلط ہے آرام ہے غلط وصیت کر رہا ہے تہی تک حلال ہے فمن خافا انجام مسلحین وہ شخص کے اندیشہ کرتا ہے انجام مسلم اندیشہ کرتا ہے وسیعت کرنے والے سے طرف داری کا جانا پن منع طرف داری کا مثال طور کسی کے بارے میں زیادہ وسیعت کر دیتا ہے طرف داری نہیں یا گناہ کرتا ہے گناہ کا معنی یہ ہے وہ جیسے وہ گناہ کر رہا تھا کہ اپنی اولاد کا حق مار رہا تھا سمجھے اصلاح کرتا ہے درمیان ان کے پسنی رہی شہید اسلام ڈاٹ کام اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن درس حدیث اور اسلحی مواعث خالق و کلی صحیح ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات سید البشر من وجہ کل منیر لقد نبر القمر ڈبلیو ڈبلیو ڈبلیو ڈاٹ شہید اسلام ڈاٹ کام